میت کے آداب جب کسی قریب المرگ کے پاس جائیں تو ذرا بلند آواز سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں مریض سے پڑھنے کے لیے نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مرنے والوں کے پاس بیٹھو تو کلمے کا ذکر کرتے رہو نزا کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو ہاں دم نکلنے کے بعد جب تک مردے کو غسل نہ دے دیا جائے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف نہ پڑھیے اور وہ آدمی جس کو نہانے کی ضرورت ہو اور حیض و نفاس والی عورت بھی مردے کے پاس نہ جائے موت کی خبر سن کر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جو آدمی کسی مصیبت کے موقع پر ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتا ہے اس کے لیے تین اجر ہوتے ہیں اول یہ کہ اس پر خدا کی طرف سے رحمت اور سلامتی اترتی ہے دوم یہ کہ اس کو حق کی تلاش و جستجو کا اجر ملتا ہے سوم یہ کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جاتی ہے اور اس کو فوت ہونے والی چیز کا اس سے اچھا بدلہ دیا جاتا ہے میت کے غم میں چیخنے چلانے اور بین کرنے سے پرہیز کیجیے البتہ غم میں آنسو نکل پڑیں تو یہ فطری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فردن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اسی طرح آپ کے نواسے ابن زینب کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرمایا یہ رحمت ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے دل میں رکھ دی ہے اور خدا اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو منہ پر تماچے مارے گریبان پھاڑے جاہلیت کی طرح بین کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جان نکلنے کے بعد میت کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیجئے آنکھیں بند کر دیجئے اور ایک چوڑی سی پٹی تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دیجئے اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ملا کر دھجی سے باندھ دیجئے اور چادر سے ڈھک دیجئے اور یہ پڑھتے رہیے بسم اللہ ہی ولا ملت رسول اللہ خدا کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اور لوگوں کو وفات کی اطلاع کرا دیجئے اور خبر میں اتارتے وقت بھی یہی دعا پڑی ہے میت کی خوبیاں بیان کیجئے اور برائیوں کا ذکر نہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو اور ان کی برائیوں سے زبان کو بند رکھا کرو اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کے چار پڑوسی اس کے بھلا ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو خدا فرماتا ہے میں نے تمہاری شہادت قبول کر لی اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں تھا وہ میں نے معاف کر دیں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صحابہ نے ایک جنازے کی تعریف کی تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی لوگو تم زمین پر خدا کے گواہ ہو تم جس کو اچھا کہتے ہو خدا اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور تم جس کو برا کہتے ہو خدا اس کو دوزخ میں بھیج دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاؤ یا کسی کے جنازے میں شرکت کرو ہمیشہ زبان سے خیر کی کلمات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پر آمین کہتے جاتے ہیں ہمیشہ موت پر صبر و استخلال کا مظاہرہ کیجیے کبھی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ نہ نکالیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی شخص اپنے بچے کے مرنے پر صبر کرتا ہے تو خدا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی فرشتے جواب دیتے ہیں پروردگار ہم تیرا حکم بجا لائے پھر خدا پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی جان قبض کر لی وہ کہتے ہیں جی ہاں پھر وہ پوچھتا ہے تو میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں پروردگار اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجیون پڑھا تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد شکر کا گھر رکھو مردے کے نہلانے دھلانے میں دیر نہ کیجیے غسل کے لیے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر ہلکا گرم کر لیجیے تو اچھا ہے مردے کو پاک صاف تختے پر لٹائیے کپڑے اتار کر تیبن ڈال دیجیے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے چھوٹا بڑا استنجا کرائیے اور خیال رکھیے کہ تیبن ڈھکا رہے پھر وضو کرائیے وضو میں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں غسل کراتے وقت کان اور ناک میں روئی رکھ دیجئے تاکہ پانی اندر نہ جائے پھر سر کو صابن یا کسی اور چیز سے اچھی طرح دھو کر صاف کر دیجئے پھر بائیں کروٹ لٹا کر دائیں جانب سر سے پاؤں تک ڈالیے پھر اسی طرح بائیں طرف پانی سر سے پاؤں تک ڈالیے اب بھیگا ہوا تہبند ہٹا دیجئے اور سوکھا تہبند ڈال دیجئے اور پھر اٹھا کر چار پائی پر کفن میں لٹا دیجئے نبی صاحب ہم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیب کو چھپایا خدا ایسے بندے کی چالیس کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے اور جس نے کسی میت کو خبر میں اتارا تو گویا اس نے میت کو روز حشر تک کے لیے رہنے کا امکان مہیا کیا کفن اوسط درجے کے سفید کپڑے کا بنائیے نہ زیادہ قیمتی بنائیے اور نہ بالکل ہی گھٹیا بنائیے مردوں کے لیے کفن میں تین کپڑے رکھیے ایک چادر ایک تہون اور ایک کفنی یا کرتا چادر کی لمبائی میت کے خط سے زیادہ رکھیے تاکہ سر اور پاؤں دونوں جانب باندھا جا سکے اور چوڑائی اتنی رکھیے کہ مردے کو اچھی طرح لپیٹا جا سکے عورتوں کے لیے ان کپڑوں کے علاوہ ایک سر بند رکھیے جو ایک گز سے کچھ کم چوڑا اور ایک گز سے زیادہ لمبا ہو اور بغل سے لے کر گھٹنے تک کا ایک سینہ بند بھی رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی میت کو کفن پہنایا تو خدا اس کو جنت میں سندس و استبرق کا لباس پہنائے گا جنازہ قبرستان کی طرف ذرا تیز قدموں سے لے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں جلدی کرو حضرت ابن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنازے کو کس رفتار سے لے جایا کریں فرمایا جلدی جلدی دوڑنے کی رفتار سے کچھ کم اگر مردہ صاحب خیر ہے تو اس کو انجام خیر تک جلدی پہنچاؤ اور اگر صاحب شر ہے تو اس شر کو اپنے سے جلدی دور کرو جنازے کے ساتھ پیدل جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چلے اور آپ نے دیکھا کہ چند آدمی سوار ہیں آپ نے ان سے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ خدا کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم جانوروں کی پیٹھ پر ہو البتہ جنازے سے واپسی پر سواری پر آ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو واحدی کے جنازے میں پیدل گئے اور واپسی میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جب آپ جنازہ آتے دیکھیں تو کھڑے ہو جائیے پھر اگر اس کے ساتھ چلنے کا ارادہ نہ ہو تو ٹھہر جائیے کہ جنازہ کچھ آگے نکل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو لوگ جنازے کے ساتھ جائیں وہ اس وقت تک نہ بیٹھیں جب تک جنازہ نہ رکھا جائے نماز جنازہ پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے اور جنازے کے ساتھ جانے اور کندھا دینے کا بھی اہتمام کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ وہ جنازے کے ہمراہ جائے اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص جنازے میں شرگک ہوا اور جنازے کی نماز پڑھی تو اس کو ایک خیرات کے برابر ثواب ملتا ہے نماز کے بعد جو دفن میں بھی شریک ہوا اس کو دو خیرات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے کسی نے پوچھا دو خیرات کتنے بڑے ہوں گے فرمایا دو پہاڑوں کے برابر مردے کی خبر شمال جنوب لمبائی میں کھدوائی ہے اور مردے کو خبر میں اتارتے وقت قبلے کی طرف رکھ کر اتاریے اگر مردہ ہلکا ہو تو دو آدمی اتارنے کے لیے کافی ہیں ورنہ حسب ضرورت تین یا چار آدمی اتاریں اتارتے وقت میت کا رخ قبلے کی طرف کر دیجئے اور کفن کی گرہیں کھول دیجئے عورت کو خبر میں اتارتے وقت پردے کا اہتمام کیجئے خبر پر مٹی ڈالتے وقت سرہانے کی طرف سے ابتدا کیجئے اور دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر تین بار خبر پر ڈالیے پہلی بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے منہا خلقناکم اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا دوسری بار مٹی ڈالتے وقت پڑھیے وہ فیحا نوعید اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں اور تیسری بات جب مٹی ڈالیں تو پڑھیے وہ منہا نقرجکم تارتن اخرا اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے میت کی خبر کو نہ زیادہ اونچا کیجیے اور نہ چوکور بنائیے بس اتنی ہی مٹی خبر پر ڈالیے جو اس کے اندر سے نکالی ہے اور مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی چھڑک دیجیے دفن کرنے کے بعد کچھ دیر خبر کے پاس ٹھہریے میت کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے کچھ قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب میت کو پہنچائیے اور لوگوں کو بھی توجہ دلائیے کہ استغفار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد خود بھی استغفار فرماتے اور لوگوں سے بھی فرماتے یہ وقت حساب کا ہے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو اور مغفرت طلب کرو عزیزوں رشتہ داروں یا پاس پڑوس میں کسی کے یہاں میت ہو جائے تو اس کے یہاں دو ایک وقت کا کھانا بھجوا دیجئے اس لیے کہ وہ غم میں پریشان ہوں گے جامع ترمیزی میں ہے کہ جب حضرت جعفر کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو وہ آج مشغول ہیں تین دن سے زیادہ میت کا سوگ نہ کیجیے البتہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے جب ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کا انتقال ہوا تو بی بی زینب ان کے پاس تعزیت کے لیے گئیں حضرت ام حبیبہ نے خوشبو منگوائی اس میں زعفران کی زردی وغیرہ ملی ہوئی تھی ام المومنین نے وہ خوشبو اپنی باندی کو ملی اور پھر کچھ اپنی منہ پر ملی اور پھر فرمانے لگیں خدا شاید ہے مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی مردے کا سوک تین دن سے زیادہ نہ منائے البتہ شوہر کے سوک کی مدت چار مہینے اور دس دن ہے میت کی طرف سے حزب حیثیت صدقہ اور خیرات بھی کیجیے البتہ اس معاملے میں غیر مصنون رسموں سے سختی کے ساتھ بچنے کی کوشش کیجیے